تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ تما ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقے لائیں گے اور ان میں کا تو ایک گروہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتی پھر سمجھنی کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے پھر ایک دو چھے